بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دامبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دامبی اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے